سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر نماز اپنے سے پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے حدیث نمبر ایک ہزار بائیس مسند احمد